عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی اس کے افراد نو عمر اور سطحی عقل والے ہوں گے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن کی بات کریں گے لیکن وہ دین سے اسی طرح نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر آر پار نکل جاتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھاسی یہ حدیث صحیح ہے